بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب لافی سماوات و معاف اللہ یہ تیسری مرتبہ یو سب دیہ آ گیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا یو سب بہو لہو معافی سماوات ول ارد و معافی کے تکرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں تیسری مرتبہ اقلاب لہول ملک اور لہول ہم یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیث کے اندر بادشاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کے لیے وہ اعلیٰ کل شاہی قریب وہ ہر چیز پر قابل ہے ہومن نبی خلق اسی نے تمہیں بنایا ہے نا فمن کو مومن تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے بنانے والا تو سب کا ایک ہے سب کو مومن ہونا چاہیے سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن واقعہ یہی ہے حمل نبی اس نے بنایا تم سب کو امن کم کافر ہوں امن کم مومن و اللہ بما کا بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے ولہ اللہ کا ملون بصیر ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا حالانکہ سماوات نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں پرپز کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق آبس نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با نتیجہ اور خاص طور پر تم کی کریشن کا کلائمیکس وہ سموارا کم فاسرا آفالا سوارا کم اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے تو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں کس کامل ہم آہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے ایک ایک چیز پر غور کرو رکھوں رکھو آپ سر سو رکھو بہترین خود بنائی تمہاری مسیر اسی کی طرف لوٹ کر دیا یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تم نے تم اتنی گھٹیا نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد ہی اٹھتا گیا یہ ایک سیریس کریشن ہے پرپسفل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بل علم علم خدا بندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں موسم مقامات پر یہاں ایک میں تین ڈائمنشنز دی ہیں یا معافی سماوات ملنا ایک ڈائمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ ڈائمینشن وہ یا نو ماتھ و ماں اور لے وہ بھی جانتا ہے کہ تم چھپاتے ہو اور وہ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تیسری ڈائمینشن اور آئی بہ علی سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پھر ہاں، وہ بھی اللہ جانتا میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا اور تکرار محض کلام کا عیب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو جب انکشاف ہوا کہ اس کا مطلب ہے even your subconscious mind which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind تمہارے کہا کہ شعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ کو he knows you through and through وہ تمہارے جین سے واقف ہے وہ عالم و بکم انتم عجیم تم فی بتم بہادر تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں زمین پیسے کر دو اللہ بھی جانتا تھا تمہیں تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ تم نہیں بات جانتے نہیں تمہیں نہیں معلوم تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے الم لا کے اب چار آیتیں ہو گئی ایمان بلّہ پر اگر تیسی اسی میں مزمر ہے ایمان بل آخر ابھی بھی دو آئے تھے ایمان بلامیات کم نبا الزین کفر اُن کم کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قوم نوح قوم نو قوم سالے پورا بکی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اور اپنے اس قرآن کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں سارا بکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً بھائی المیات کم نبا الزین کفر ہوں کم کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے فضاقو و بالا امرحیم انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی دنیا میں ہلاک کر دی گئی وہ لہم عذاب العلیم اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے ابھی تو عالم بردت میں ہے نا عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے آج اللہ الحم عذاب العلیم عالم تیار کر کے رکھا ہوا ہے تجزیہ اگلی آیت میں تال کب اللہ کانت تاطیم رسول ہوں بنبینات یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر یا دوں کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فکفرو اس پر کفر کیا انہوں نے بتول اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی اللہ اللہ بھی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے اللہ بھی حمید اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ نے بھی کہا دفاع ہو جاؤ جدھر جانا جاؤ اب یہاں آیا بہت باریک مداح شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھیے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہے اس کی کسی جگہ جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کسی اور شکل ہو جائے گی کسی اور ٹشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھ آ رہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا پر پوتا ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار نبو نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناؤ یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت کو تو نکالو اس کو ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے آخر یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے کل انما انا بشر مثل کم یو انما الہکم الہ واحد آخری آیت ہے پورا کہاں کی ہے نبی کہیے ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ ہے فمن لقاء ربه نجوں عملا صالحا ولا بلاش میں عبادت احد البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نقطے کو امفیسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کسی نے کوئی اور مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعد خسائش ایسے بھی ہیں کہ جو واقعات عام بشر کے نہیں ہیں یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وشال رکھتے ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہمیں منع کرتے ہیں سو میں وشال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وشال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کے کھولا یہ سو میں وشال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرمایا ما کم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندر ربی بھی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ تیمونی جسین وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو بات پہلو ہے نبی اپنی کچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خسائش ہے پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے ان دا سلت سلت المنتہا جنت ما ما د سنت المتہا تغا تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی عواطف و میلانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا زخم کا وار لگا ہے تو اس سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی نکل گئی ہے کیسا یاد اللہ قومت خزب وجہ نبی ہند دم سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار بر بلائے بشریت اور بشریت کا انکار بر بلائے رسالت یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور یہ ہم غلط ہیں لال کا بے اللہ کالت تاطی ہند رسول بلبینات فقال ہوا بشر ہوں فقفر ہوا تم اللہ وسلم اللہ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ آخرہ زام الزین کفرو ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجیے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفیس کو واضح کرتا ہوں زام الزین کفرو اللہ باسو زوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے بھی جائیں گے کل اب ذرا نوٹ کیجیے بلا وربی نہ سننا سم بہت رب باؤن دماغ تم کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کون کھا رہا ہے قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نہ تم لازمن اٹھائے جاؤ گے تم معامل تم یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب کے میں موجود ہے دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں اس کا مطلب موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرح ہے واللہ لتموتن کما کما تنامون ثم لتبعثن تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان نہ واللہ لتموتن کما تنامون خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ثم لتبعثن کما تستيقظون جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن ثم لتحسبن بما تعملون پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے احسان احسان بسو سوا پھر بدلا ملے گا برائی کا بدلہ برائی کا بدلا بھائی نہ بدا نارو نہ بدا قل بلا و ربی رونا بدلا بول بلابی رتو راسنا بہن تم وزار کا بہت آسان سات آیتیں پوری ہو گئی چار ذات و صفات دو رسالت ایک آخرت اب سنیے فا بلّہ یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر و نور الزی انض اللہ نور پر جو ہم نے نابل فرمایا و اللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس باخبر ہے اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر ریشو پروپورشن اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی اللہ بما اللہ خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باخبر ہے تو اللہ کو پاس یہ ساری خبریں اس میں رکھی ہوئی ہیں کوئی ریسرچ وہ تیسرے رہا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے یوم یجما کم جم ازال کا یوم جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس وقت جیتا وہ جیت گیا جو اس وقت ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا لال کا یوم بتا وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ممن یو بندہ ہے جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ پر یامل خالے اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں یو کفر ہو سیے آتے ہی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا وہ یوگل ہو جنات ان تقریب ان اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا بدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی والذین کفر و کزم وے آیاتِ ناائے النار خالدین افیہ اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ بیس البصیر اور یہ برا ٹھکانا ہے دس آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور ایک زوردار دعوت ایمان ساد باللہ و رسول اب جو آٹھ آیات ہیں پانچ میں اب ثمرات ایمانی پہلا ثمرہ کیا ہے مصیبت اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے عزم کے آ گئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے اور اگر اللہ کے عزم سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے خیر ہوگا آسان تک رہوں شاید وہ خیر ال لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو یہ قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیور سر دوست نہ سلامت کے خنجر جراثم اے ایسا جو تیری طرف سے خیر بھیا دیکھو خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقام تسلیم علامہ اقبال نے بہت پرشکو کو انداز میں کہا ہے کہ دہا کے مقام رضا کشود مرا برو کشید زپیچا کے ہست بود مرا آدمی میں تکلیف کیوں آئی آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پیچا بندہ مومن کہتا جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ لے وہ ٹھیک ہے وہ قانون کا معاملہ ہے بالکل کون حیات یا اول الباب اللہ کے خلاف شکایت نہیں برو کشید نے پیچا کہ ہست بود مرا یہ ہے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے نکال لیا کہ اقدہ کے مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا اس کو میرے بڑے بڑے کیسز موجود یہ بتایا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سب سورہ جمعہ سورہ منافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ سورہ عال عمران کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اور پھر یہ تغامل تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا دل کے اندر احساسات ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے باہر نظر نہیں آتا باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے واطی اللہ رسول فنتمہ رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیٹھ بول لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کا یہ حکم ہے وہ حل اللہ ربا تم پڑے رہو اپنے گمجھلوں میں اور اس کا میں ان نمر بہ ہو مسلو ریبا لیکن اللہ وہاں نمر ربا اللہ نے حلال کیا ہے بے کو حرام کیا ربا کو ہوا یو یہ ہوا یو سے مجھے وہ یہ یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر اللہ آبادی نے رضائے حق پہ راضی رہ یہ ہر کے آرزو کیسا یوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو یو وانٹ ٹو ٹیچ ہم رضائے حق پہ راضی رہی ہر سے آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تو وہی ہوا اللہ نے فیصلہ کیا یہ حرام ہے یہ حلال تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل نہیں نو آرگومنٹس آئی ڈر اوبے اور وہ اوے تیسرا راستہ کوئی نہیں واطی اللہ وطی رسول بھائی طول تم فن طول تم فن نما اللہ رسول البلا المبی اللہ لا الہ الا ہو وال اللہ فل یا المؤمنون پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا توکل اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی علاج نہیں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جمبش نہیں کر سکتی تمہارے پیے کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے اس کے ٹینک بھی فل ہے سب کچھ ٹھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے بلا تقول فائن کا شاہ اللہ شان کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو ہوگا ادھر نے اور سارے تمہارے پاس مسائل ہیں تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ ہنین میں ہوا تھا اس کم کن کثرتوں کم بارہ ہزار کی تعداد اور ایسی بندر مچھی کسن سو آدمی رہ گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے فوج کو کے نکالے ہیں کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد نے جو لکھا ہے شملی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چالیس مسلمان رہ گئے تھے صرف بارہ ہزار سے تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا اب چوتھا بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں ذرا توجہ سنیے یا منو ان کم اے ایمان کے دعوے داروں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو فا ضرور ہوں یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو ہوں اللہ اللہ یو بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے اب میاں ساتھ جو ہے کیا کہیں مجبوری بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے حلال سے نہیں ہوتی حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ باہر بوڑھے ماں باپ مر رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر کیا کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوٹھی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر دین دماغ خراب ہوا آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی ساری بات ریزلٹمنٹ تو ہوگی ان بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بالکل برعکس انقلابی تحریک کے اعتبار سے ہنڈریڈ پرسینٹ ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمل بیجوڑ سی ہیں یا لذین جو للی ازواج کم اولاد کو ادوم القم لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو چوکس میں رہو سانپ کی طرح ہوشیار رہو بیوی اور اولاد کی محبت ان سے کوئی غلط کام نہ کرا لے لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ ہے بیلنس و تب ہوں تین الفاظ آ رہے ہم مانی اگر معنی مختلف ہے اب وہ کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں اے فن داڑیاں چھوڑو داڑیوں کو بڑھاؤ اب کے معنی ایک تو پکڑ لیا پر نہیں چھوڑو ڈھیل دو تصفہو کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی چہرہ اپنا پھیر لیا اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات پر پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی بس تفرو بخش دینا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو ہوں ان تاپ ہوں تسپر ہوں فن اللہ غفر الرحیم تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر تم بھی اس کو معاف کرو و و دو فہم اللہ غفر الرحیم اب یہ آ گیا دیکھیے پہلے انڈیویجل ایک مرد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تسلیم و رضا تبکل اور باہر والا جو ہے اللہ واطی الرسول وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک فنڈ کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر ان نمن اجوا دکھوں گا اولاد دکھوں گا دوم یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ایک طرف تو وہ جو تبھی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے ہوشیار ہو ہو ضرور ہو مجھ سے بچے لیکن ساتھ ہی ہے گھر کی فضا کے اندر اپ درگزر دوسرا انما اموالکم و اولادکم فتنہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آئے اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو امتحان ہے آزمائش ہے یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بدلے بن جائیں دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو کس کس رجسٹنس کو کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس انہیں یعنی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنا ہے جانچے جا رہے اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مسلم نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا ویلیوز جو اس کے اندر ہے وہاں نظر آئیں گے اب آئی تیسری بات امبال کو اولاد کو ستنا بلّہ عظیم اللہ ہی کے پاس عظیم ہے اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا یہ بھی کچھ پتا نہیں کیا پتا یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکرے بھی مارے ٹھوکرے اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے سینا تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا باتیں کرتے ہیں دفیا دوسری باتیں کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا بات لیکن اب آ رہا خلاصہ اللہ مستتا تم خیر سے اللہ کا تقوا اختیار حد امکان تک اور سنو اور کرو کرو سنو اور رسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے اس لیے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں من اطالی فقط اطالاً فقط اص اللہ ومن اطا امیری فقط اطا علی ومن اصا امیری فقط اسانی غزوہ عہد میں اصل جو معافیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانڈر کی ہوئی تھی جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود روکنے کے باوجود چلے گئے تھے کیسے سزا دی اللہ نے پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو من انصاری اللہ جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوی دعوتیں ہیں اصل بندہ شہید کھڑے ہوئے مولانا مودودی کھڑے ہوئے مولانا ایاس صاحب کھڑے ہوئے پچھلی صدیوں میں سعید احمد بریل بھی کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہو کے رہے من انصاری اللہ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے قبول کیجیے فسما کی ہوں پھر اس کا حکم سنیے اور مانگیے ڈسپلن پارٹی بننا چاہو گا بھی نہیں عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنین یہ تیس لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر عظیم الشان انقلاب ون سے اور خرچ کرو خیر اللہ الفسکم یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے وہ جیسے جہاں پہ سورہ حدیث آمنو باللہ و رسول وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا له مجرون کبیر ومن یو کا شوہ نفس ہی فولائک هم المفلحون جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے بخل سے نجات پا گئے پا گئے وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے ان ٹکڑ اللہ قرض الحسن اگر تم اللہ کو قرض حسن نہ دو جو ضائف ہو لکھوں تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا چوگنا کرے گا سات سو گنا کرے گا پہلا پھر لکھوں اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ شکور الحلیم اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا حلیم اتباع ہے عالم الغیب و شہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آ گیا وہ العزیز ہے الحکیم بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم و بالآیات و ذکر حکیم